پہلے اس نے نہیں آج مناظرے میں کھڑا نہیں ہو رہا اسی لیے آج اشرف پیار چاہیے مناظرے میں کھڑا نہیں آ رہا اس کی زبان چل نہیں سکتی اس لیے میں صحیح صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ پچھلی بات چھوڑ دیں ابھی یہ جو صحیح صاحب نے جھوٹ بولا ہے کہ مولانا نظیر اللہ خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اس مناظرہ کے بانی کو لانا ات اللہ القاجین حضرت مولانا اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ صاحب ہے تو پنجوریوں میں تھے اور بیمار تھے اگر ہم صحیح اس بات میں سچا ہے سنیے بالکل لانا اللہ التاجین اگر سچا ہے تو ابھی اس جھوٹ کی تعریف دے اور دس آدمی ہم اس مناظرے کے بعد بورڈ بنائیں گے اگر وہاں قید گاؤں میں کوئی کہ مولانا نظیر اللہ خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اس مناظرے میں وہاں تقریب لائے تو میں ان دس آدمیوں کو یہ اجازت دوں گا کہ اگر میں جوتا نکلوں تو میرا وہاں سے منہ جائے تھا کہاں جائے اور اگر یہ جوتا نکلے تو اس سے وہاں سے منہ کالا کر کے جہاں تک لایا جائے اتنا بڑا جوتا ان تھا مولانا نظیر اللہ خان رحمت اللہ تعالیٰ پنوریوں میں تھی جو جنم کے پاس اور مناظرہ جھی میں تھا جو گجرات کے پاس اتنا بڑا جھوٹ اور یہ جھوٹ پہ ایسا بھاگنا چاہتا ہے انسٹار پیدا کا چاہتا ہے کبھی میں رحمانی کا نام لیتا ہے کبھی کسی کا نام لیتا ہے جی اس نے کیوں یہ بات کری اس نے بات کی کیوں کری میرے بارے میں اس نے یہ بات کہی کہ میں نے مان لیا اس نے میری بات سنی ہی نہیں مجھے وہ مناظرہ کرنا نہیں چاہتا اور بھاگنا چاہتا ہے جیسے وہاں سے بھاگا تھا میں نے سال یہ کہا تھا کہ ضد ختم ہو سکتی ہے کہ وہ بھی اپنی گھوڑے چھوڑے ہی عنوان کی اور میں بھی چھوڑوں اور درمیان میں سے جو تین مسئلے تعلیم ہیں ان میں قرآن کر لوں میں نے جو ارد کیا تھا کہ مانا آپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ پانچوں مسئلے برابر ہیں میں نے کیا تھا کہ جو مسئلہ سب سے اہم ہے اس مسئلے کو لے لیتے ہیں تو آپ نے کہا نہیں پانچوں برابر ہیں پھر آپ نے یہ کہا کہ چند رضا تھا انہوں نے اللہ کسان میں گستاخی کی کی کسان میں گستاخی کی تعداد میں کے جھوٹ بولا آپ کے جاتے باتیں کہیں وہ آپ نے کہہ کر میری بات کی تصدیق کی تھی کہ گستاخی والا ملا جو ہے وہ سب سے پہلے ہوتا ہے جو میں نے تھا اس کا جواب اتفاق نہیں لایا اور دوسرا سارا مجمع سن رہا ہے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے وزیر اللہ صاحب مناظرے میں تھے میں نے کہا وہ مناظرہ کے بنی تھے کسی وجہ سے مناظرہ ہوا تھا اس لیے کہ لوگ جو وہاں کے ہیں نئی وزیر صاحب کے پاس جاتے تھے تو وہ نے چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ ہم آپ کو کمی کرا دیں گے اتنی زیادہ کی اس لیے وہاں مناظرہ ہوا تھا آج بات کو ذرا سمجھ غور کریں اور اس خیال میں آنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے سارا مدمہ پڑا کہ آپ حضرات بین ہو رہے ہیں سوال میں آ رہے ہیں تاکہ لڑائی ہو جائے بندہ فاد ہو جائے اور بندہ فساد ہونے کے بعد تاکہ بند چھوٹ جائے ان شاء اللہ میں نے تھا رنگل میں نہیں رہے صحیح دشک کے سامنے ادا فدا کر کے سچی سے جان پڑانے کے بعد آپ سامنے آئے الحمد للہ میرے کو میں نے سب تقاضے اخبارات کے سامنے رکھ دیے اول پہلی بات یہی تھی کہ جو ترتیب پہلے ہے وہی بات تو یہ آج کا اتنا وقت ضائع ہوتا بالکل ضائع نہیں ہوتا لیکن میں نے کہا کیونکہ قرآن نہیں آتا اس لیے قرآن والے مسئلہ یہ کبھی نہیں آئے گا اسے حدیث نہیں آتی اس لیے کبھی حدیث والے مسئلے پر آنا ہی یہ اپنے آپ کو ہنفی کہلاتا ہے لیکن ستا ہنفی سے بالکل نہ ناچنا ہے اس لیے یہ کبھی ستا ہلکی کی بات کا نہیں آئے گا میری اس بات کا اس نے جواب دیا کہ مجھے قرآن آتا ہے یا نہیں تو گویا اس نے تسلیم کر لیا کہ یہ نہ قرآن جانتا ہے نہ حدیث جانتا ہے نہ ستا ہلکی کو جانتا ہے یہ تو صرف لوگوں کو اشتہار دلا کر بھاگنا چاہتا ہے کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے پتے کی ہم نے پہلے تحریر پولیس کو دے دی تھی پھر اس نے پتے کی بات کری نا پہلے اس نے بھیڑتے کی بات چھیڑی پھر اس نے لالیاں کی بات چھیڑی جناب آپ وہاں سے بھاگے آپ ہم آپ کے تاکہ آ جائیں اس میں کون سی بات ہے آپ کہاں بھاگ سکتے ہیں ان شاء اللہ نزیز آپ قرآن کا انکار کر کے آج بھاگے تو بھاگیں آپ حدیث کا انکار کر کے بھاگیں تو بھاگیں پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ان کو بالکل کچھ نہیں آتا تو چلو یہ بھی اپنی جد چھوڑیں اور ہم اس ترتیب کو چھوڑیں درمیانی مسئلہ رکھیں کہا تھا یا نہیں اور اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا تیسری بات کہ درمیانی مثال میں بھی کسی پر پورا اندازی کر لیں اور پورا کسی کی جد کو توڑے توڑ سکتا ہے یا نہیں تو اگر یہ معاذرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پورا اندازی کر لیں اور ان درمیانی مثال میں جو مسئلہ سامنے آئے پہلے قرآن والا مسئلہ لیا جائے گا پھر سمت والا مسئلہ لیا جائے گا کوئی مسلمان لا کر قرآن حدیث سے اتنا نہیں بانٹتا اتنا صحیح بانٹتا میری بات بات میں کرے کریں اگر آپ نہیں بیٹھنا چاہتے پھر آپ بات کریں بات میں کھڑے ہونا چاہ سکتے بات کرو آپ بھی بیٹھنا آپ خراب آپ کھڑے ہوتے بات آپ سنو مولا نا مولا میری طرف دیکھی آپ بات سنو میں ارد کر رہا ہوں آپ ٹھیک ہو گئے سدارہ گفتگو کا انداز بھی دیکھو گفتگو کا طریقہ بھی دیکھو اور انسان کرو پھر جب وقت میں کرے ہو جائے کہ دو دو منٹ بات کرنی ہے تو دو منٹ کی پابندی ضروری ہے یہ نہیں کہ ایک ہی مرتبہ کھڑے ہوتا ہے جتنے چاہے وقت آپ لے لیں یہ بات نہیں ہے دو منٹ کے بعد آپ جو گفتگو کریں گے جہاں یہ بھی ختم ہو جائے گی اس کے بعد یہ مولانا صاحب کریں گے پھر آپ دس دس منٹ پر کر لیں جو وقت کر کریں اس کی آپ پابندی کریں یہ نہیں کہ آپ بات ہی جل جائے وقت کی پابندی کریں بالکل پھر میں آپ کروں گا وقت کی پابندی آپ کے بات کی ہوگی جو آپ آپ نہیں ہوگی بات آپ آپ دو یا چار بیٹھ جائیں گریب والے وہ ٹائم کے اوپر مسلط ہو جائے یہ بتا لیں دو گھر سے کتنے آدمی دو آدمی یہاں بیٹھ جائیں آپ ایک آدمی اپنی طرف سے دے دیں گے

اگر مہربانی کر کے صرف تھوڑے ٹائم والا کو سب لگا Thank you.

جب آپ ہم شروع کر جب ہم اس طرح آواز کر لیں تو وہ مولانا کہتے ہیں یہاں پر اٹھاون منٹ ہو رہے ہیں کہ بارہ ہو جائیں پورے آپ نے یہ پہلے فرمایا دس سب پہلے پیے تھے ہم نے بعد میں کیے سی بات میں ہے نہ ہم نے پہلے لکھا نہ بعد میں لکھا آپ نے لکھا کسی سی بات اور پھر آپ کے خلاف ہی سارے گاؤں والوں نے جلوس بھی نکالا تھا آپ کے پیچھے یہ تو سارا مدمہ گواہ ہے ایک دوسرا مولانا نیل اوکاری صاحب نے کہا جی ان میں غازی چھوڑو وہ بھی چھوڑو عبارات والا بھی اور باقی جو تین ہیں ان سے قرآن حدیث اور فقہ کے مطابق بات ہوگی لیکن قرآن بازی کر لو مولی صحیح کو قرآن نہیں آتا مولی صحیح کو حدیث نہیں آتی مولی صحیح کو فقہ نہیں آتی نبی کا غیر مانتا نہیں آپ کو میرے بارے کیسے پتا چل جائے گا میرے کچھ نہیں جاتا دوسرا مولانا ٹھیک ہے یہ آتے آپ کہ قرآن حدیث اور فکا جو ہے اتنا شاید آپ کو معلوم ہوگا یا پوچھ لیں ڈاکٹر صاحب سے کہ قرآن موضوع ہوتا ہے یا دلیل ہوتا ہے وہ بھی ذرا پوچھ لیجیے اس کے بعد بات ہوگی اگر آپ کسی طرح بھی عبارات کے عنوان پر نہیں آنا چاہتے تو چلیے چلیے لیکن ایک شرط ہے ایک موضوع جو آپ کے ساتھ ابھی طے ہوگا ان تین میں سے جو آپ نے کہا کہ پہلا بھی چھوڑو آخری بھی چھوڑو ان تین میں سے پورا اندازی کر لیتے ہیں جب جو بھی صورت ابھی ہم طے کریں گے مناظرہ آج کے عنوان پر کر لیں گے لیکن شرط یہ ہوگی کہ اس کے بعد ہمارا عنوان آئے گا آپ کی گستاخانہ عبارت پر بحث ہوگی اگر آپ یہ مانتے ہیں تو پہلے آپ کے عنوان پر جو ابھی طے کر لیتے ہیں ہم کہ ان تینوں میں سے کون سا عنوان ہم نے رکھنا ہے تو پھر ہاں، میرے دوست نے یہ کہا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر آپ کے لیے یاد نہیں جانتے تو میرے بارے میں آپ کو کیسے کیسے پتا چلا دیکھیے ہاتھ کس طرح واضح ہوتا ہے انہوں نے زیادہ پر جا تسلیم کر لی نمبر ایک نمبر دو ان کے جاب کا مسئلہ یہ علم غائب کا مسئلہ نہیں یہ تو میرے سامنے بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے غائب ہونے کا منصا بھی ہو گیا اپنے آپ کو غائب کرنا شروع کر دیا دوسرا تیسری آپ نے دیکھی کیسی کیسی دیکھیے تیسری بات آج انہوں نے کیسی اعلیٰ بیان کی کہ قرآن دلیل نہیں ہوتا یہ آپ نے سن لیا کہ قرآن دلیل ہے نہیں ہوتا آپ اندازہ لگائیں اب میری بات کی تصدیق ہو گئی یا نہیں جو اسی لیے تو قرآن سے حضرت جی بھاگ رہے تھے کیونکہ یہ قرآن کو دلیل ہے نہیں مانتے دیکھیے آفتاب آمد دلیل ہے قرآن موضوع بھی ہے دلیل بھی ہے دونوں کچھ ہے میرا خیال ہے کیسے بات ہو رہی ہے میرا خیال ہے کیسٹ بات ہو رہی ہے کیسٹ چلوا لیتے ہیں ریورس کروا لیتے ہیں اگر میں نے یہ کہا ہو کہ قرآن دلیل نہیں تو ہم سے کب لکھ دیتے آپ نے یہ فرمایا تھا نا کہ یہ پوچھو قرآن موضوع ہوتا ہے یا دلیل ہوتی ہے یہ استفام انکاری ہے یا نہیں اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جناب سعید صاحب کو اردو نہیں آتی اگر استفام انکاری انہوں نے یہ جملہ بولا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ یہ اس کو دلیل ہے نہیں مانتے اور دیکھو آپ بھی یہ اسی طرح مناظرے میں کریں گے تین بار کیونکہ یہ غائب ہونا چاہتے ہیں اس لیے ابھی سے باتوں کا جواب بھی غائب ہونا شروع ہو گیا ہے تو اسد صاحب ہم یہاں تک آپ کے آ گئے ہیں تو اب آپ کو غائب کیسے ہم ہونے دیں گے آپ میری ساری باتوں کا دو منٹ میں جواب دیں پہلے تو ہم بولتے تھے کہتے دو منٹ سے زیادہ تو بولتے ہو اب حضرت بھی آدھ منٹ میں نہیں بول سکتے اب میں اس کا کیا علاج کروں بھائی میرے لیے تو دو منٹ بھی تھوڑے ہوتے ہیں لیکن حضرت بھی آدھ منٹ میں نہیں بولتے اور بیٹھ جاتے ہیں تو اس لیے لوگوں نے اپنا نمائندہ اچھا تسلیم کیا جو بیچارہ آٹھ منٹ میں نہیں بول سکتا تو اس کے بعد جو انہوں نے کہا ہے کہ دوسرے نمبر پر عبارات پر بات ہوگی تو بالکل ہوگی عبارات دونوں طرف کی آئیں گی اب انہوں نے قرآن کے مسئلے کو صرف میرا مسئلہ بنانے کی شروع کوشش کی ہے نا حالانکہ قرآن اگر یہ مشترکہ مانتا ہے تو قرآن کا مسئلہ بھی مشترکہ اور عبارات کا مسئلہ بھی مشترکہ یہ بات انصاف کی ہے یا نہیں یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ قرآن والا مسئلہ تیرا ہے اور عبارات والا میرا ہے انہوں نے پھر بتا دیا کہ ہمارا قرآن نہیں ہے دیکھو باتیں اس طرح سمجھ جایا کرتی ہیں آپ ایک ماسٹر کے سامنے آج بیٹھے ہیں انشاءاللہ شاء جو پڑھ سکتا ہے پڑھا بھی سکتا ہے تو انشاءاللہ آج کو وہ آپ کو وہ سبق پڑھایا جائے گا کہ آپ قبر تک یاد رکھیں گے میں نے عرض کیا تھا کہ چیتری وقت کر لیں تو اس پر بھگ گئے اب انہوں نے یہ کہا جناب مولوی صحیح صاحب نے کہا تھا قرآن تیرہ عبارتیں میری اس پر بھی ٹیپ ریورس کر لو اور شاید آپ کو یہ پتہ نہیں خیر الکلام امام اللہ بد اللہ آپ نے جو اتنی تقریر دل پذیر فرمائی ماشاء اللہ تو اس میں بدور اس کا کیا نتیجہ مترتب ہوا اور دوسرا میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا علماء دیوبند ماشاء اللہ بڑے بڑے اکادر بیٹھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں لندن سے آئے ہیں ماشاء اللہ تو ان کے منفوظات آپ تحریر فرما لیں اور اس کو دارالعلوم دیوبند اور جتنے جہاں کے مدارس ہیں ان میں بطور سبق پڑھایا جائے تو ماشاء اللہ بڑی عمدہ منطقی باتیں فرماتے ہیں جو حضور سے متعلق باتیں کرتے ہیں حضور بات یہ ہے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کا عنوان ہم تسلیم کرتے ہیں کیونکہ جو تین عنوان ہیں ان کے درمیان جو بات ہے ہم کرتے ہیں انشاءاللہ شاء قرآن بھی پیش کریں گے حدیث پیش کریں گے حنفی پیش کریں گے لیکن جہاں تک عبارات کی بات ہے یہ بات واضح ہے کہ یہاں لفظ ہے متنازع عبارات صرف ان عبارتوں پر بات ہوگی جن پر علماء دیوبند اور علماء بریلی کے درمیان تنازع چلا آ رہا ہے یہ نہیں کہ آج آپ اپنے میدان سے بھاگنے کے لیے کوئی دو چار باتیں گھڑ لیں آج بھی ہم چیلنج کرتے ہیں پوری جماعت علماء دیوبند کی کسی بھی مسئلے پر اپنے اکادر سے فتوا لکھوائے کہ مولانا رضا خان کافی رہے ان کی عبارت کفریا ہے ہم اس پر بھی انشاءاللہ بات کرنے کو تیار پر خطے نہ اڑا دیں تو صحیح الحمد للہ کفا کباب سلام عباد الدین صفا میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ مولانا سعید صاحب کو اپنے مدم کا بھی مطالعہ نہیں مولانا چاند پوری نے تقریباً بارہ رسالے لکھے ہیں اور ساری عمر چیلنج دیا ہے احمد رضا کو کہ اپنے اسی فتوے سے تو کافر مرتد ہے جو تو حرمین مکہ مکرمہ اور مدینہ سے لکھوا کے لایا تھا انہوں نے بار بار کہا کہ ذرا باہر نکل اپنا ایمان ثابت کر انہوں نے بار بار ان کے میں مثالوں کے نام لوں تو آپ حیران ہوں گے اب تیر اللہ کا الیمانی یمانی اولاد زبانی انہوں نے یہ فرمایا کہ ان کا نصب نامہ صحیح ثابت نہیں ہے اسی فتوے کے اعتبار سے یہ دینی مسئلہ ہے اور مولانا نے یہاں تک امریکہ کو لکھا کہ ہندو ہندو رہ کر زندگی گزارتا ہے اس کو بےگارتی نہیں سمجھتا عیسائی عیسائی رہ کر زندگی گزارتا ہے بےگارتی نہیں سمجھتا لیکن کسی کو کہا جائے تیرا نصب ثابت نہیں تیرا نکاح ثابت نہیں اور وہ ساری عمر بے گاتی سے زندگی گزارے یہ تیرے سوا اور مجھے نظر کوئی نہیں آتا اگر اسی پر ٹھیک ہے ہم تو تیار ہیں اب یہ بھاگنا کیوں چاہتے ہیں جو عبارتیں ہم چاہیں ان کی پیش کریں پتا چل گیا کہ یہ اپنی عبارتوں کا جواب نہیں دے سکیں گے اس لیے چاہتے ہیں کہ اس سال والی پیش کرنا کیا بھائی اس سال گستاخی ناجائز تھی اب جائز ہوگی تمہارے لیے جو کل گستاخی تھی وہ آج بھی گستاخی ہے اس لیے آپ کی پوری باتیں سامنے ہوگی آپ وقت ضائع نہ کرو درمیانی پورا ڈالو اور مسئلہ شروع کرو میں چاہتا تھا نازل فرمائی ہے اس کو خدا تعالیٰ نور اور وہ ہے قرآن تو پرانے پاک کی تفصیل سب سے پہلے قرآن پاک سے کرنی چاہیے یا نہیں یا تو جا کم برہان رب وہ اندر کم نورم مبینہ اب دیکھیے اس میں شان نزول حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ مروی ہے تو آپ اندازہ لگائیں سورت المائدہ کی یہ آیت ہے تو جب قرآن پاک نے خود تفسیر بیان فرما دی تو یہ مولوی احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی نصوص قطیا کے خلاف کسی اور کا قول پیش کرنا جائز ہے نہیں تو دیکھیے انہیں قرآن پاک کی نس قطی کو چھپایا اور اخبار پڑھنے شروع کر دیے جو مجمل تھے کیونکہ وجود کا لفظ بھی یوجادوں کے معنوں میں آتا ہے خدا کا وجود ہے یا نہیں لیکن جسم نہیں ہے تو اس سے ان کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا خدا کی ذات ذات ہے یا نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم نہیں ہے اس لیے انہوں نے پیش یہ کرنا تھا نام لیا مولانا تھانوی رحمت اللہ کا حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا ہم نے بات واضح کی تھی کہ اتنے حوالے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ایک حوالہ پیش کریں کہ حضرت خان کی رحمت اللہ نے فرمایا ہو کہ حضرت ان معنوں میں نور ہیں کہ بشریت کا میں انکار کرتا ہوں صاحب رول معنی نے ان معنوں میں ان کو نور لکھا ہو کہ آپ کو بشر نہیں مانا جائے گا اور یہ جو کا عقیدہ تھا انہوں نے لکھا تھا کہ حضرت کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں یہ انہوں نے کہا ہے نا یہ کسی آیت کا ترجمہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ اللہ کے اللہ نے فرمایا ہو میں نے اپنے نبی کا ظاہر باطن ایک جیسا نہیں رکھا یا اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ میرا ظاہر باطن ایک جیسا نہیں ہے تو ان لوگوں نے اس مسئلے میں قرآن پاک کی آیتوں کو اور لا تقرب پر عمل کیا تو کیا ان کے لیے اس چیز کی گنجائش تھی اسی لیے یہ قرآن مسئلے پر نہیں آتے یا بھی ہلکا چھوڑا قرآن میں جو تھی کہ ہم ڈالنا ہم نے اتارا آپ کے ساتھ نور یہ قرآن پاک اوپر سے اترا ہے نا رہی یہ بات پر مالا اللہ دین آمن روح روح تب نسرو اللہ تب ان اللہ ماہو ان ضلع ماہ مغل یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں یہ بتا دیا کہ نور سے مراد یہ قرآن پاک ہے لیکن میں اس بحث میں پھر دیکھتا ہوں کہ یہ نور ہدایت ہے قرآن یا کچھ اور نورے ہدایت نورے ہدایت تو زیر بات ہی نہیں یہ تو ہم نے موضوع میں لکھ دیا ہوا ہے کہ ہم نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور ہدایت مانتے ہیں جو ان کے نور ہدایت کا انکار کرتا ہے وہ حضرت کا امتی کہلانے کا حقدار نہیں ہے آپ نے ثابت کو یہ کرنا ہے کہ یہ جو عقیدہ نعم الدین کا ہے یا تو اسے کافر کہہ دو آج کھل کر کہ اس نے جو کہا تھا کہ نبی کو بچر کہنے والا کافر ہوتا ہے آج آپ نعیم الدین کو کافر نام لے کر نہیں رہے انصاف یہ ہے کہ نام لے کر کہنا چاہیے جن میرے بزرگوں کا نام لیا ہے ان میں سے کسی نے بات کا نام نور رکھا تو پھر میں یہ بات لکھی تو نور ہدایت ہی لکھا نا لفظ ذات اور وجود کی وضاحت کریں اور اس کی وضاحت صرف یہ ہے دیکھیے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی میں کہتا ہوں کہ فلاں مولانا انسان صورت ہیں اور فرشتہ سیرت ہیں یہاں فرشتہ کہنے سے انسانیت کی نبی نہیں لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ اللہ فرشتہ جبرائیل فرشتہ ہے انسان نہیں تو بات سمجھ رہے ہیں نا آپ مولوی صاحب کو اپنا دعویٰ بھول گیا ہے مولوی صاحب نے یہ ثابت کرنا ہے یا تو ایک آئے اٹھ کر پڑھ دے کہ اللہ کے نبی کا ظاہر باطن ایک نہیں ہم اس بات کو نہیں مانتے یا یہ خدا نے بتایا ہو یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا ایسا ہو جیسے ہم کہتے ہیں کہ حضور نے اعلان فرمایا میں فرشتہ نہیں فرشتہ نوری مخلوق ہے یا نہیں تو اسی طرح یہ اعلان کرتے ہیں کہ حضرت نے خود فرمایا ہو میں انسان نہیں ہوں اور انسانیت کی نفی کے بعد یہ نور کا حوالہ پیش کریں قرآن سے پیش کریں قیامت تک پیش نہیں کر سکتے اللہ کے نبی کی حدیث سے پیش کریں قیامت تک پیش نہیں کر سکتے فکا حنفی کی کسی کتاب سے پیش کریں یہ قیامت تک پیش نہیں کر سکتے حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو سرتاج اولیا ہیں وہ بھی مکتوبہ شریف میں فرماتے ہیں اے برادر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با الوب شان بشر بود دیکھیے دونوں باتیں مانی آپ کی شان کا بلند ہونا بھی مانا اور آپ کی بشریت بھی مانی تو ایک ہے آپ کا جن سے بشر ہونا یہ تو الحمدللہ یہ جو بازوں میں کہا کرتے تھے کہ دیوبندی کافر ہیں نعیم الدین کے کہنے سے کہ یہ حضرت کو بشر مانتے ہیں آج انہوں نے پہلی ہی مان لیا کہ جو حضرت کو بشر نہیں مانتا وہ کافر ہے اپنے کبر پر مور لگا کر آج انہوں نے مناظرہ شروع کیا آپ آگے یہ دیکھیے ہوتا ہے کیا تو ہم جو اپنا پیتا واضح کر رہے ہیں دیکھیے للت القدر رات ہے یا دن رات ہے نا ہم شمار کریں گے تو اسے رات بھی کہیں گے لیکن جب اس کی شان کا مسئلہ آئے گا تو ہزار مہینوں کے دن بھی اس پر قربان کر دیے جائیں گے تو اسی طرح آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن سے بشر میں سے ہیں اور آپ کی نور ہدایت آپ کا اتنا واضح ہے کہ جبریل بھی اس مقام کو جان کر دیکھ نہیں سکتا میکائیل بھی اس مقام کو جان کر دیکھ نہیں آپ اپنے دعوے کو سمجھیں آپ نے دلیل وہ پیش کرنی ہے نور کا لفظ اور بشریت کی نفی ہو جس طرح آپ دنیا کو ہیں اور جس طرح آپ کے الدین نے لکھا ہے یہ یاد رکھیں وہ کسی نے کہا تھا جو انہوں نے تقریر کی کہ جی آج کل ہم شہزادی سے شادی کرنے کی فکر میں ہیں نے کہا کچھ کام ہوگا تو آدھا ہو گیا آدھا رہتا ہے آدھا کہتے کہتے دونوں راضی ہونے چاہیے میں راضی ہوں اس کا پتا نہیں تو اس طرح جب تک یہ دونوں باتیں اکٹھی نہ پیش کرے گا کہ نور ہیں اور بشر ہی اس وقت تک یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ آدھا بھی ہوا کچھ بھی اب کوئی یہاں ہی بیٹھا کہے کہ میں شہزادی نکاح کرنا چاہتا ہوں اور میں راضی ہوں تو آپ سمجھیں گے آدھا کام ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا نا اس لیے صرف نور کی روایات پڑھنا آیت پڑھنا اور آدھی چھوڑ جانا قرآن سے بدیاتی کرنا اور ان آیتوں کو چھوڑ جانا جن میں صاف قرآن کو نور کہا گیا ہے اللہ نے خود تشریح کی ہے یہ وضاحت کرے ذرا گیارہ پہلے بارہ بارہ پھر گیارہ میں نے قرآن مجید قرقان حمید کی ایک آیا کریمہ تلاوت کی تھی سب سے پہلے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا مولانا کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ہی نہیں مسئلہ نورانی کے ساتھ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ خلیفہ بنایا کیوں جاتا ہے اس لیے کہ ایک ایسی ذات تو ہونا ضروری ہے جس کی دو جہتے ہوں میں نہیں کہہ رہا بیزابی اٹھا کر دیکھیے تازی بیزابی روح المعانی اٹھا کر دیکھیے سب نے لکھا ہے بڑا کچھ بھی تو ہونا ضروری ہے حقیقت میں نور اور ظاہر کے اندر بسر ہوتی ہے حلق کے اعتبار سے نور تھے ظاہر کے اعتبار سے بسر بن کے آئے مولانا نے کہا جی آج پڑھتے ہیں لا تقرب تقررات آگے نہیں پڑھتے وطن شکارا آگے لکھا یہ سے ہلا تو ہدایت کا ذکر ہے تو مولانا اگر ذات نور ہو تو کیا پھر ہدایت نہیں مل سکتی ہدایت نہیں مل سکتی دوسرا آپ کا یہ کہنا اس میں کئی اقوال ہیں تو کیا جتنی تفصیلیں ہوتی ہیں وہ ساری تفصیلیں حجت نہیں ہوتی یہ بتائیں قرآن بھی نور مانتے ہیں مصطفیٰ کی ذات بھی نور مانتے ہیں ہدایت بھی مانتے ہیں حضور کی ذات بھی نور عجیب مولانا فانو صاحب کو پڑھ دی لیکن قرآن میں آتا ہے برہان نورم مبینہ تو یہاں اوپر سے نازل ہوا ہے قرآن ہے تو قرآن کے بارے فرمایا گیا قرآن نور ہے نبی کی ذات نور نہیں مولانا تھوڑا سا مطالعہ کر کے آپ کے خاند صاحب کی کتابوں کا تو آپ یہ اعتراض نہ کر سکتے نمبر میں جہاں سب کا مراد ان سے دوسرا آگے فرمایا رسولن بدل بتا رہے تفصیل ہے چکرن سے جہاں بھی کا معمول لفظ دل واقع ہوا اب بتائیں جناب آپ نے کہا تھا کہ جہاں سہیل جہاں ادا ہے آپ نے کو پڑھائی اور آپ نے تفاصیر پڑی کبھی اٹھا کر دیکھیے پیر کبیر کے اندر ساتھ موجود ہے کہ اس میں کئی اقوال ہیں چار اللہ ہے نور میں کئی اقبال ہیں ایک کال یہ ہے کہ یہاں سے مراد نبی کریم کی ذات ہے ایک کال یہ ہے اور کتابیں مبین سے مراد پرانے مزید ہے دوسرا کال یہ ہے کہ جہاں نور سے مراد اسلام ہے کتاب سے مراد قرآن ہے طرح یہ نور سے مراد بھی قرآن کتاب مبین سے مراد بھی قرآن لیکن امام راضی رحمت اللہ نے کبیر کے اندر ساتھ لکھا جب تیسرا دور ضعیف ہے جو نے ان حق تھا جو جہاں نور کتاب مبین باپ آتفا ہے نور الگ ہے کتاب مبین الگ ہے یہ میں نہیں کہتا یہ رضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر نبی کی ذات کو نور ماننا گناہ ہے فکر ہے لگائیے صاحب پر لگائیے پتلا عثمانی صاحب پر لگائیے پتلا اسمی قادری صاحب پر لگائیے پتلا مسلم محمد صفی صاحب پر کہ انہوں نے نبی علیہ السلام وسلام کی ذات کو جو انہوں نے نور مانا ہے اللہ اللہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو معلوم ہوا جہاں آنے سے پہلے اللہ کے پاس موجود تھے نشر الدین میرے پاس موجود ہے مولانا خانوی صاحب کی کتاب ہے اس میں نے حدیث دی ہے کہ حضور کے صحابی حضرت جادی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں۔ یہ بتائیے اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا میرے آتا نے فرمایا یا جا کرو اے جا جافر اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا سب سے پہلے حضور کا مجھ سے تو مطالبہ کرتے رہے کہ موبائل صحیح صاحب کیوں کہہ رہے ہیں موبائل صحیح صاحب کیوں کہہ رہے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ حضور بشر نہیں ہے یہ آپ پڑھتے کہ حضور صرف نور ہے تو مولانا آپ کو بھی چاہیے خدا کے لیے ایک ہی ایپ ایسی پڑھ دو جس میں یہ ہو کہ حضور کی ذات نور نہیں ہے ہاں، ہاں، ہاں، آپ کی بات کرتے ہو مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے جو لکھا تھا حق لکھا تھا نبی کو صرف پتھر مارنا چٹا پیوں سرک پتھر ماننا نورانی ہم نے جو لکھا ہے وہ بھی حق ہے مولانا مراد آبادی نے جو لکھا ہے وہ بھی حق ہے ہم نے لکھا ہے مطلق حضور کی بصریت کا انسان خوبر ہے اور ہے یہ چلتا پھرتا ہے ان کے سامنے موجود تھی امتیاز موجود نہیں تھی ہم وہ ہیں تو نبی کی جہت اشتراک کی بنا پر آپ کی بکریت اچھا بھی مانتے ہیں جہت کے اعتبار سے نبی کی نورانی اور حضور تو صرف نور آپ نہیں مانتے اللہ فرماتا ہے فرمایا جا ایوہ النبی انا شاہدا ندی اب تنا دشا منیرا حضور کو اللہ نے صرف نور نہیں سراج بنایا کو کہتے ہیں اور قرآن میں سراب سورج کو کہا گیا ہے منیر صرف نور نہیں منیر نور دینے والا مستفا چمکتا چمکتا آفتاب ہے نور بھی ہے اور نور بھی اور بنا کسی کی تفصیل میں سراجم منیرا کی تفصیل میں مولانا عثمانی سنکھا تفر عثمانی بھی اگر آپ پڑھ لیتے اور اس پر عمل کرتے اپنے بزرگوں کی بات پر تو شاید آپ نبی علیہ السلاط وسلام کی کا انکار نہ تھے تفریح عثمانی کی بھی نبی علیہ السلاط وسلام کی ذات مبارک کے بارے میں کہے کہ آپ کی ذات نور دینے والے تو میرے دوستوں اور بزرگوں ان آیات کی تقریر میں رکھ دیا تھا اور آپ ہلا پر آج چلنا چاہیں تو تب دیکھ لیں انسان ثابت ہوگا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی ذات کو آپ نور ہے بشر بن کے تشریف لائے میں آپ بھی مطالبہ کرتا ہوں اس لیے آپ جان چھڑا رہے تھے کہ حضور کی ذات کو نور ماننے والا وہ کون ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ اشفاق فرماتا ہے

جہاں میون کہتے ہیں جانا کہ اللہ مصطفیٰ نور کی خیر بیان کر رہا ہے مصطفیٰ مستفا رہے سراتوں وسلام کے نور کی مثال ہے اور یہ کون کہتا ہے اتنے شریف کہتے ہیں جلد اٹھارہ ہے خود ہے سچے ہیں والا کہتا ہے جلد بارہ ہے سفا دو سو سات ہے سبھی جلد تیئیس ہے سفا دو سو سینتیس ہے روح المعانی ہے جو سخت ہے سفا ایک سو چھیاسٹھ ہے امام سرانی غیر مقدم کا امام ستم قدیر اس میں لکھتا ہے جلد چار ہے سفا چھتیس ہے آپ کے دو بزرگ بھی مفتی شفیع صاحب گاندھی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جہاں خطرت سے حضرت ہزار کے پاس آئے اور آن کے کہا مجھے اس آیت کی تفسیر سے بتاؤ ماسا میں نور ہی اللہ کس چیز کی مثال دیتا ہے نے کہا اللہ جہاں اپنے حبیب کے نور کی مثال میں کرتا ہوں بزرگوں آج بات تک ہو جائے گی پتا چل جائے گا اللہ کا شکر ہے ماسٹر امین صاحب بھی موجود ہے رحمانی صاحب بھی موجود ہے ڈاکٹر خالد محمود صاحب بھی موجود ہے ہر صاحب بھی موجود ہے کیا علماء سارے بیٹھے ہوئے ہیں تاریخ کا یہ مناظرہ تاریخی مناظرہ ثابت ہوگا ایک نائک بتاؤ مصطفیٰ کی ذات نور نہیں ایک چیز بتاؤ مصطفیٰ کی ذات نور نہیں ایک صحابی کا قول بتاؤ مستفا کی ذات نور نہیں کال بتا دو ہم تمہارے ہاں۔ ہاں۔ اور دیکھو دیکھو میرے دوستوں بزرگوں السلام نور ہی نہیں مولانا فرماتا ہے میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ساری کائنات میں سب سے پہلے اگر اللہ نے بنایا ہے تو مصطفیٰ کی ذات کو بنایا ہے ارے بشر کی حقیقت کہنے والے مصطفیٰ کی ذات کو بشر تو آدم علیہ السلام سے چلے میرا مصطفیٰ تو بہت پہلے تھا بہت پہلے تھا چلو اللہ کو ہے ارسلنا کا الا رحمت حبیب میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اب دیکھیں عالمین جمع مذکر خالم کا سیرا ہے لام داخل ہے استخراج کے لیے آیا ہے معلوم ہوا کائنات کے ذرے کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے جس طرح الحمد للہ رب العالمین

میرے دوست اور بزرگوں آپ نے جناب سعید صاحب کی تقریر سنی اس میں آپ نے پوری وضاحت سے یہ سنا کہ آج تک یہ اس وقت تک وہ آیت کریمہ پیش نہیں کر سکے جس میں رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں یہ لکھا ہو کہ انہوں نے تحریر دی کہ حضرت کا ظاہر اور باطن ایک نہیں تھا البتہ من اس طرح کر رہے ہیں کہ رحمت العالمین کے تو کوئی انکار نہیں کرتا یہ کہتے ہیں کہ رحمت العالمین میں جو عالمین کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کا وجود اقدس تمام جہانوں سے پہلے ہاں، تو کیا قرآن پاک انہوں نے دوسری یاد نہیں دیکھی قرآن پاک نے کھانا کعبہ کو بھی حدل العالمین فرمایا ہے تو کیا سعید صاحب یہ اس کا ترجمہ کریں گے کہ کھانا کعبہ بھی ساری کائنات سے پہلے ہاں، اور اس پر کسی ایک سنی کتاب کا حوالہ کر سکیں رہی بات یہ اب میرے کہنے کے بعد انہوں نے یادی بہلا پڑا اور نور ہدایت ثابت کیا جتنی آیتیں قرآن پاک کی پڑی ان میں کسی جگہ بھی ذات کا لفظ آپ نے دیکھا کبھی یہ آیت پڑی کہ کافر پھونکوں سے اس نور کو بجا نہیں سکتے دیکھیے جو ذات ہے وہ پھونکوں سے اڑا نہیں کرتی جو چراغ ہے اسے پھونک ماری جاتی ہے نا تو نور ہدایت مراد ہوئے نا بات تو اصل میں یہ ہے کہ ذات کس طرح ثابت ہوگی حضرت جبریل علیہ السلام ذات آپ مانتے ہیں حضرت جبریل کے باپ ہیں ان کی والدہ ہے ان کی اولاد ہے جبریل امین جب بھی دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے کبھی یہاں بیٹھ کر کھانا کھایا کسی کے ساتھ تو دیکھیے جو اندر سے نور ہوتا ہے اور باہر سے بشر ہوتا ہے اس میں بشری لوازمات نہیں ہوا کرتے حضرت ارے علیہ السلام کی کتنی بیویاں ہیں بڑا جی حضرت کا مذاق پاک کہاں ہے علیہ السلام کا تو دیکھیے ذات نور اگر ثابت کرنا ہے تو یہ ماننا پڑے گا ایسی آتے پڑھنی پڑے گی کہ حضرت کا کوئی باپ ماں بیوی اولاد نہیں اور جب تک یہ نہ ہوگا اس وقت تک ذات نور ہونا ثابت نہیں ہو سکتا بات ہمیشہ وہاں سے سمجھی جاتی ہے جہاں اتفاق ہو ابراہیل علیہ السلام کی ذات کو یہ بھی نور مانتے ہیں ہم بھی نور مانتے ہیں اور ذات نور مانتے ہیں یا نہیں میں نے کہا تھا کہ جن کوئی ذات نور ہے وہ فرشتے ہیں اور قرآن نے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پاک سے اعلان کروایا ہے کہ میں فرشتہ یہ ہے ذات کے نور کی نفی اسی طرح کوئی آیت یہ پیش تو کرے کہ انہوں نے فرمایا ہو میں ذات نور یعنی فرشتہ ہوں اس طرح مولوی صاحب نے جو حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے پڑھی ہے یہ ابھی سے مولوی رضا کو چھوڑ بیٹھے ہیں وہ یہ دیکھیے بال مصطفیٰ میں لکھتے ہیں نصوص ہمیشہ ظاہر پر معمول رہیں گی بے دلیل شری تفصیص و تعویل کی اجازت نہیں ورنہ شریعت سے امان اٹھ جائے گا نہ حدیث احاد اگر کیسی اعلیٰ درجہ کی صحیح ہو عموم قرآن کی تفصیل کر سکے بلکہ اس کے حضور مزمحل ہو جائے گی بلکہ تفصیص متراکی نسخ ہے اور اخبار کا نسخ ناممکن اور تفصیص عقلی عام کو قطعیت سے نازل نہیں کرتی اس لیے انہوں نے بھی یہ مانا کہ ان آیات میں بشر کا لفظ ہے مفسرین نے کبھی اختلاف کیا کہ حضور مراد ہے یار ان مانا بشرو مشر کو میں پانچ سات طور ہے نہیں ہے نا تو یہ آیت قطعی ہوئی نا کیونکہ اس کا کوئی دوسرا مغوم ہے ہی اور جو انہوں نے پیش کی یہ خود بار بار کہتے اس میں کئی کال ہیں اور ہم اس کال کو مانتے ہیں اس کال کو اس کو راجے اور بڑا زور اس بات پر مارا کہ اتب جو ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ چیزیں دو ہیں تو میں مولانا سے اس اتب پر دو ہی باتیں پوچھتا ہوں آمین ہی ون نور الدی ان یہ بھی آتفا ہے یا نہیں اس سے معلوم کیا یہ سمجھ لیں گے نا کہ نور اور ہے اور رسول پھر سعید صاحب نے کہا اللہ اور ہے رسول اور ہے نور اور واو اطب کے لیے آتی ہے تو کیا اس اردو عبارت میں بھی یہ مان جائیں گے رضا حسین اصنین تم سب محبت و اتفاق سے رہو اور حت الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو ایک بات ہو گئی اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے مولوی احمد رضا نے اپنی آخری وصیت میں یہ کہا کہ میرا دین و مدب شریعت کے علاوہ ہے کیونکہ عتم مغیرت کے لیے آتا ہے اور میرا دین و مدب نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ فقہ ہنسی میں ہے بلکہ صرف میری ہی کتابوں میں اگر چونکہ مولوی شہید صاحب کہتے ہیں کہ میں اسی بنا پر اس کال کو ترجیح دے رہا ہوں کہ عطم مغیرت کے لیے ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی میں کسی کال کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن یہ تو مانتے ہیں کہ اس کی ایک تفسیر نہیں کہ جس کو کتی کہا جا سکے اور بشر والی آج کے بارے میں وہ بھی مانتے ہیں دیکھیے اور بات سمجھے ذات اور مرتبے میں فرق ہوتا ہے نا انہوں نے یہ یادی میں ہلا پڑھ کر صرف اتنا چٹکلا بیان کیا کہ اگر حضرت ہدایت ہے نور ہدایت ہے تو ذات ہو سکتی ہے ہدایت یا نہیں اس وقت بات یہ نہیں ہو سکتی ہے یا نہیں جس طرح یادی میں اللہ کا لفظ قرآن میں ہے اسی طرح یہاں ذات کا لفظ قرآن میں دکھائے اور یہ قیامت تک دکھا نہیں سکتا اور جو حدیث پیش کی ہے اگر وہ اس کو صحیح ثابت کریں اس کی صحیح سند پڑھ کر اس کے ایک ایک راوی کی توثیق بیان کر دیں اور یہ قیامت تک اس کی سند پڑھ کر اس کے راویوں کو سیکھا ہونا ثابت ہے نہیں کر سکتا اس لیے جس کو یہ سکا ثابت نہیں کر سکتا مولوی احمد رضا صاحب نے تو بیچارے کو روکا تھا کہ اگر صحیح ثابت کر بھی سکو اور ہو وہ خبریں ہے تو قرآن کے خلاف پیش نہ کرنا اگر تم نے ایسی بات شروع کر دی تو شریعت سے امان اٹھ جائے گا لیکن مولوی سعید صاحب کہتے ہیں شریعت سے امان اٹھتا تو اٹھے کیونکہ میں نے حتلی مکان اتباع شریعت کرنی ہے جس طرح مجھے مولوی احمد رضا نے کہا ہے اگر امان اڑ جائے تو اڑ جائے لیکن میں نے تو احمد رضا کی کتابوں پر قائم رہنا ہے اس کے ساتھ مولوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ نعیم الدین صاحب نے کہا تھا جو صرف انسان مانے وہ کافر یہ کہا نا حالانکہ وہاں صرف کا لفظ نہیں یہ نہیں دکھا سکتا لیکن جب خدا تعالیٰ کسی کو دلیل کرنا چاہتا ہے یہ دیکھیے اسی نعیم الدین کی کتاب القاعد میرے ہاتھ میں ہے میں صرف کا لفظ دکھاتا ہوں سوال کیا اور فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں سوال کیا اور فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں نہیں نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی وقت مرد فقط کا مانا بھی چرنا تو اب سعید کے فتوے سے پہلے عبارت سے تو نہیں صاحب گہرے کاور بنے تھے اب ڈبل کاور گئے کیونکہ ایک صرف صرف کا لفظ آ گیا ہے اور ایک فقط کا لفظ آ گیا ہے یہ کتاب العقائد نعیم الدین صاحب کی ہے لیکن آپ جتنا چاہیں لوگ ہیں لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں آپ قرآن کی وہ آیت پڑھیں جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میرے نبی پاک کا ظاہر باطن ایک نہیں ہے یہ آپ قیامت تک پڑھ نہیں سکتے اور یہ جو فرمایا کہ سب عالمین سے پہلے اس سے یہ حدوث کا انکار کرتا ہے حضرت کا یا اقرار کرتا ہے یہ واضح کرے پھر میں بتاؤں گا نور صفاف وغیرہ کے حوالے سے کہ یہ احمد رضا کو ابھی چھوڑ رہا ہے ابھی ابھی یہ بھاگنے لگا احمد رضا کے اصول بھی چھوڑ دیے احمد رضا کی کتابوں کو بھی چھوڑ دیا اور نعیم الدین مراد آبادی کو بیچارہ اس کو ڈبل کافر کہہ دیا کہ صرف کا لفظ حالانکہ اس نے اپنی تفسیر میں یہ صرف کا لفظ نہیں لکھا تھا تو بات اصل میں یہ ہے عوام سارے سمجھ رہے ہیں کہ آج تک جو اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے کہ جو رسول اقدت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کہتے ہیں وہ کافر ہیں کون سی کتاب مدین صاحب آ جائے گی یہ ہم منتظم کو دوں گی جو ہمارا منتظم ہے تو بہرحال ہاتھ آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح یادی بحلہ کے الفاظ ہے قرآن پاک میں اس طرح ذات کا لفظ اس میں موجود نہیں قرآن حل فل تو اللہ بشر رسولا رسولہ یہ بشر حضرت کی ذات ہے رسول حضرت کا ہوتا ہے صفت ہے اسی طرح ایک آج پڑے پرانے پاک سے ہل کن تو اللہ نور رسولا رسولہ مجھے ذرا نکال کر تو دکھائے اور جو کچھ بیچارے نے دوسری تقریر میں کہا ہے پہلی میں اس کے خلاف کہا تھا انما انا باشروم مشر کم یو ہا انہوں نے کہا تھا کہ یہ بشریت ہے اور وہ امتیاز دیکھیے نا آپ سارے انسان بیٹھے ہیں نا تو امتیاز عہدہ سے ہوتا ہے نا کوئی ڈی سی صاحب ہوں گے یہ ان کا ہوتا ہے تو یہاں عہدہ ذکر ہے اس لیے نور رسولہ والی آج پڑے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا میں نے آیت پڑھی تھی اس قال رب کا ملا ارد خلیفہ اس کا جواب آپ کے ذمے کر ہے رول مان والے دازابی والے لکھتے ہیں خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جو زو جہتین ہو اس کا تعلق ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو جس طرح جبریل آئے تھے جبریل آئے تھے نور سے بن کے تھے اس لیے کہ وہ صرف نوری یہ صرف بسر شاید دینا تھا دیتے کیسے نور تھا مچھر نہ ہو بسر ہم سبھی بشر بن کے آئے تھے مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی آپ نے کتاب پڑھی اور دھوکہ دینے کی کوشش کی نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں تو جناب کے مقابل ہے کیا جن اور فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں فرمایا نہیں نہ جن ہوتے ہیں نہ فرشتے نبی ہوتے ہیں انسانوں کے پاس جو نبی آتے ہیں

میں ان ناروں سے بھاگنے والا نہیں آپ شاید نعرے مار کے اپنے مناظر کو کچھ تسلی دینا چاہتے ہیں اگر نعرہ مار نہیں ہے تو پھر رسالت کا نعرہ لگا دو اگر مار نہیں ہے تو تاکہ نبی علیہ السلام وسلام کی رسالت کا نعرہ ہو یا رسول اللہ کے بچے بجے ہیں ان شاء اللہ بچے اور دوسرا جہاں یہ تو نہیں کہ وہ نور نہیں ہے یہ کوئی نور نہیں ہے کسی نے حدیث پیش کرو نبی کی ذات نور نہیں ایک جہادی کا قول پیش کرو نبی کی ذات نور نہیں مجھے کہا جاتا ہے جناب اس کی سنع پڑو سڑک پڑے ماحولیات سرخلی ساحد خانگی سڑک پڑے پڑھے پڑے وقتی مفتی سکی انہوں نے سکھا ہو نوری شاخ محقق شاہ عبد سے دل انہوں نے مدار النبوت میں لکھا در حدیث ہے صحیح یہ صحیح حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری ہاں۔ میرے دوستوں بزرگوں میری بات شروع تھی عالمین ہونے کا تقاضا کے کس طرح عالمین سے ربط ہونا پہلے ضروری ہے اسی طرح رحمت اللہ عالمین کا عالمین سے پہلے ہونا ضروری ہے اور یہ بات میں نہیں کہتا میں علامہ آلوسی کے حوالے سے کہتا ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ بابرکات جو رحمت اللہ عالمین ہے کیوں بنے گا کیونکہ حضور رحمت اللہ عالمین ہے اس لیے کان نور صلی اللہ علیہ وسلم اول المخلوقات کیونکہ حضوری سات ہوتے کائنات اس لیے سب سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو پہلا کیا فصل خبریں اول ما خلق اللہ تعالی نور نتیجے تیار جاتے رہو خدا اللہ تعالی اللہ نے حضور علیہ سلاد کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے آپ یہ کہتے ہیں ورما خلق اللہ نوری سنو سنو اس حدیث کو کس کس نے نقل کیا روح المعانی پڑھتے جانا جلد پانچ صفائی کافی ما خلق اللہ نوری معرف القرآن مفتی سبھی صاحب کی تفسیر آپ کے بزرگ ہیں ان کی تفسیر دیکھیں انہوں نے حدیث نقل کی ما خلق اللہ نوری مکتوبہ شریف حضرت مجدد سے آپ آپسی طور کو مجدد مانتے ہیں ہاں۔ وہ حدیث نقل کرتے ہیں ما خلق اللہ نوری اور پھر جناب علی عطر البردا عطر البردا شراب کشیدہ بردا اس کے اندر حدیث موجود ہے سفا پچیس اٹھائیے بیزابی کا حاشیہ صاحب اٹھائیے جلد چار سفا ایک سو چوتالیس پر ہاں۔ حدیث موجود ہے مدارج النبوت نبوت سارکی اٹھائیے جلد بھی دو صفا بھی دو حدیث موجود ہے میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا نور اللہ نے سب سے پہلے بنایا اور اس کو اس کو تو پوری امت حدیث کو قبول کر چکی ہے آج کے بزرگ بھی قبول کر چکے ہیں اگر ذات نور ماننے سے اکبر خلق اللہ نوری عقیدہ ماننے سے اسد مشرقی کو کھانے کیسے بچتا ہے الحمد للہ کباب سلام میرے دوست اور بزرگوں میں نے آپ حضرات کے سامنے واضح بات سمجھانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نور ذات ہونے کی مثال عرض کی تھی جس کے جواب میں سعید صاحب نے صرف اتنی بات فرمائی ہے کہ وہ جب آئے ہیں تو تمسر کوئی بات نہیں تو دیکھیے یہ دلیل ان کی نہیں ہماری ہے جو شخص بھی جو شخص بھی نور ذات ہو اور تمسل بشر کا بن کر آ جائے جو نور ذات ہو اور تمسل بشر کا بن کر آ جائے اس کے لیے قرآن تمسل کا لفظ لاتا ہے اسی طرح یہ رسول اختر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمسل کا لفظ دکھا دیں یہ قیامت تک دکھا سکتے ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ جب فرشتے اس تمسل میں آتے ہیں تو وہ کھانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب فرشتے لباس بستی میں آئے ہیں تو انہوں نے کھانا کھایا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ ذات کی پہچان یہاں سے پتا چلے گا کہ ان کے باپ کون ہیں بیٹے نکاح ہے یا لیکن اس بات کو انہوں نے چھیڑا تک نہیں البتہ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ میں نے پہلے آیت پڑھی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا اور خلیفہ زو جہتین ہوتا ہے اس لیے یہ زو جہتین کا لفظ جو ہے یہ پرانے پاک میں تو یہ نہیں دکھا سکے اگر زو جہتین کا مطلب یہی ہے کہ وہ خدا سے وہی لیتا ہے اور مخلوق کو پہنچاتا ہے تو اس کا کسی نے انکار کیا ہے ہم نے تو خود اپنے دعوے میں لے کر بھیجا ہے کہ رسول اقدت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ بشر ہیں آپ سراپا آپ کی سیرت نور ہدایت بھی ہے اور ساری امت اس میں آپ کی محتاج ہے تو دیکھیے بات واضح ہو گئی میں نے یہ پہلے بتایا تھا للت القدر کی مثال سے کہ اس کی ذات رات ہے ذات سارے ہفتے کے دنوں میں جمعے کا دن شامل ہے یا نہیں لیکن جب گنتی ہوگی تو اس کو دن کہا جائے گا جب اس کی شان کا بیان آئے گا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ باقی ہفتے کے چھ دن اس کا مقابلہ ہمارے ملک کے صدر جو ہیں وہ جب پاکستان کی مرد و شماری ہوگی تو پاکستانی شمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے نا لیکن جب ان کے عہدے کی بات آئے گی تو ہم یہ کہیں گے کہ اس پورے ملک میں وہ ایک ہی ہوتا ہے جو صدر صاحب کے پاس ہے اور کسی کے پاس یہ ہوتا اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کے بارے میں یہ بات آئے گی کہ آپ کی ذات کیا ہے تو ہم کہیں گے حضرت اولاد آدم سے ہیں لیکن جب آپ کے عہدہ کی بات آئے گی تو صدر صاحب کے بارے میں تو ہم نے ملک کی مثال دی لیکن عہدے کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ تمام کائنات اور سارے جہانوں سے آپ کا عہدہ بالا ہے سارے نبی مل کر بھی اس مقام کو جھانک نہیں سکتے جو خدا نے آپ کو عطا فرمایا ہے لیکن جس طرح عہدہ ذکر کرنے سے لہلت القدر کے رات ہونے کا انکار لازم نہیں آتا اسی طرح جمعے کے دن ہونے کا انکار لازم نہیں آتا صدر صاحب کے پاکستانی ہونے کا انکار لازم نہیں آتا اسی طرح آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان عہدوں کا انکار لازم نہیں آتا میں نے ان سے مطالبہ یہ کیا تھا کہ آپ اس حدیث کو صحیح ثابت کریں اب مناظرے میں پیش انہوں نے کیا ہے یا تھانوی صاحب نے اب کبھی کہتے ہیں جی تھانوی صاحب پیش کریں گے حضرت کا مثال ہو چکا ہے کبھی کہتے مفتی صاحب پیش کریں گے میں نے جو بات تقریر میں کہی تھی وہ یہ تھی کہ انہیں سند آتی نہیں اگر مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سندوں کے ساتھ ہے باقی ساری حدیثیں انہوں نے سندوں سے لکھی ہیں تو پھر تو انہیں یہ بھی سند سے لکھنا چاہیے تھی لیکن وہ تو سندوں کی والی کتاب نہیں جب بھی حدیث کی سیب کی بحث آئے گی تو رول المانی نہیں دیکھی جائے گی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مدار نبوت میں ہے یہ نشر الدین میں ہے یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے سند کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ سند بیان نہیں کر سکتا اصل میرے لیے مسئلہ یہ ہے تو مولانا تو اپنی ادھر ادھر کرتے رہتے میں تو پیش کرتا ہوں حوالے سرائل پیش کرتا ہوں مولانا سیدھی سی بات ہے انہوں نے کہہ دیا کہ تھانوی صاحب صحیح پتی سے لکھا کرتے تھے ان کو ان کا پتہ چل گیا خانوی صاحب صحیح پتی سے لکھا کرتے تھے ان کو سنت کا نہیں پتا تھا امین اور بھی صاحب کو آج زیادہ پتا آج اس کی صحت کا میرے دوست اور بزرگ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبریل علیہ السلاط السلام کی کوئی اولاد تھی انہوں نے کتنی شادیاں کی نور تھا تو نور تو دوسرے کام نہیں کیا یہ انہوں نے تقریر دل تبدیل فرمائی نا اگر قرآن پڑھ لیتے تو قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ نور کھا نہیں سکتا یہ لکھا ہے کہیں موسا علیہ السلاط السلام کا تھا ڈنڈا ہے ڈنڈا موسا علیہ السلاط السلام کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الق عطا اوحينا الى موسى ان الق کا ڈنڈا ڈنڈا پھینکا بن گیا خراب تھا حقیقت میں ڈنڈا ظاہر میں تھا جب تک ڈنڈا تھا کھاتا پیتا نہیں تھا جب وہ دوسری صورت میں قرآن پڑا ہے مولانا میرا مطالبہ یہ ہے میں نے ایک کیا تھا منیرا نبی علیہ السلام صرف نور نہیں نور دینے والے بھی ہیں کیا کیا حضور سے نور نہیں لیتے تھے حضور نے اتحادی بھیجا جاؤ تبلیغ کے لیے کیا تبلیغ کے لیے تو جاؤں نشانی تو دو حضور سلاطو اور وسلام نے آنکھوں کے درمیان کی انگلی ماری میرے آتا کا انگلی مارنا تھا تو یہ سبق میں حضور علیہ سلاٹو وسلام کے پاس دو صحابہ تھے جا رہے تھے حضور نے ایک لاٹھی پکڑا دی لے جا اندھیرا ہے روشنی ہوگی لاٹھی کی مستفا کے ہاتھ لگنے سے لاٹھی نور مستفا تو نور دیا کرتے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں ایک کر دیتے ہوں ابھی میں کر دیتا کہ قرآن کی آیت ہو حضور نور نہیں والی شریعت پڑھتے رہو پڑھتے رہو کا انکار نہیں کرتے اور پھر دیکھو دوستو ہاروت اور ماروت فرشتہ تھے یا نہیں تھے اور تم صرف کھانے پینے کی بات کرتے ہوتے کتابہ حدیثیہ معروف اور معروف خریدتے تھے جب پچے بن کے آئے تو پچھروں والے کام بھی کرتے تھے پھر میرے دوستوں اور بزرگوں میری دلیل بنار چلنا کا اللہ رحمت اللہ عالمین مولوی صاحب نے تو حافظ لگایا الحق کو یالو بڑا جولا حق بلند ہوا کرتا ہے جو رمایت جو بم کے سرخیل حسین احمد صاحب مدنی ان کی کتاب ہے صحاب خاطر اس کو بھی ذرا پڑھ لیجیے سن لیجیے وہ کہتے ہیں ہمارے سارے بزرگ جو تھے یہ تمام حضرات ذات حضور پر نور علیہ السلام کو ہمیشہ تھے اور ہمیشہ تک فیو ذات الہیہ و مزاد رحمت غیر متنحیہ متنح کیے ہوئے بیٹھے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ازل سے اب تک جو جو رحمتیں عالم پر ہوئی ہیں اور ہوں گی عام ہے کہ وہ نعمت وجود کی ہو حکومت وجود کی ہو یا اور کسی قسم کی ان سب میں آج کی ذات بات ایسی طرح پر کی ہوئی ہے کہ جیسے آفتاب سے نور چاند میں آیا ہو اور چاند سے نور ہزاروں آئنوں میں حقیقت محمد یا صاحب حسلات جملہ کمالات عالم و عالمیہ ہے دہی مانو محمد کا نماز سے نفرات اور ہیں میرے دوست اور بزرگوں آپ کے بزرگ بھی مانتے تھے کہ نبی علیہ سنا تو کا نور سب سے پہلے بنا اس لیے تھا کہ کائنات کے ذرے ذرے کپڑے کپڑے کو مصطفیٰ کے واسطے سے رب کا ربطہ سنو سنو میرے دوست اور بزرگوں میرے دوستوں اور بزرگوں وہ ایک رہ گئی تھی چھوٹی سی انہوں نے کہا یادی جی، جی بھی ہلنا یادی جی بھی ہلنا جہاں پر نور ہدایت مراد ہے سات مراد نہیں ہے جہاں نور سے مراد قرآن ہے میرے دوستوں اور بزرگوں اگر آپ نے کچھ پڑا ہوتا تو آپ کو پتا چل جاتا جو اہل عرفان ہے انہوں نے نور سے مراد بھی مصطفیٰ کی بات لی ہے قرآن سے مراد بھی مصطفیٰ نور بھی مصطفیٰ قرآن بھی مستفا الحمد اللہ الدین صفا میرے دوست اور بزرگوں آپ سعید صاحب کی آج بھی دیکھ رہے ہیں یہ کبھی تو کہتے ہیں کہ موسا علیہ السلام کا دندا جیسے استعمال بن گیا تھا معذ اللہ معذ اللہ رسول صلی اللہ وسلم کو بھی آپ سے اسی ڈنڈے سے تجویز دی جا رہی ہے خدا کی کتاب قرآن میں انہوں نے ہمارا یہ عقیدہ بار بار پڑھا شاہ ثاقب سے بھی کہ ہم نبی وسلم کے کمالات کے کتنے قائل ہیں یہ بیان کر رہے ہیں نا اور ہم نے نور ہدایت لکھ کر مدو میں دیا ہوا ہے نا اس بات کا تو ہم نے انکار بھی نہیں کیا لیکن دراصل انکار اس چیز کا ہم کر رہے ہیں کہ یہ جس چیز کو ڈنڈوں سے پچھوی دے رہے ہیں آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ شام یہ ہو سارا قرآن کہا کہ مصطفیٰ کہا یا نہیں لیکن اس قرآن سے ایک آئے تو یہ نکال دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس طرح میں نے ڈنڈے کو سانپ بنا دیا تھا میں نے اسی ذات نور کو بشر بنایا ہے اور یہ ڈنڈے کی تصویر دے کر نبی اقدام کی جو تنقید کی جا رہی ہے جال ہاتھ میں شکاری کی تجویز دی ہے مفتی احمد یار خان نے کہ جس طرح شکاری بناوٹی آواز نکالتا ہے رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسی طرح دنیا میں شکار کر رہے ہوئے <coughs> اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر قرآن پاک میں ایک بھی آیت ہوتی کہ آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات نور ہیں تو اس قسم کے ڈنڈوں کی غلط تجویز دینے کی ضرورت پڑتی ہے پھر انہوں نے موجزات بیان کیے موجزات جو ہوتے ہیں وہ ایک تو وقتی واقعہ ہوتا ہے اور پھر خدا کا فیل ہوتا ہے دیکھیے جناب اتنا بھی پتا ہوتا یہ قرآن جو ہے یہ خدا کا کلام ہے یا نہیں اور رسول پاس ان کا موجہ ہے یا نہیں اب کوئی آدمی اس کو خدا کا کلام نہ مانے وہ بھی لیکن حضرت کا اپنا فیل مانے کہ یہ خود حضرت نے لکھا ہوا ہے تو وہ بھی یہ موجہ تو ہے اللہ کے نبی کا اور کلام کس کا ہے اسی طرح موجہ دوسرے جو عملی ہیں وہ موجے نبی کے ہوتے ہیں اور کام خدا تعالیٰ کا ہوتا ہے تو اندازہ لگائیں انہوں نے یہ بتایا کہ جس طرح اس سانپ کی نسل نہیں چلی دنیا میں یا چلی وہ جو ڈنڈے سے بنا تھا اس اونٹنی کی نسل چلی جو باہر سے نکلی تھی نہیں چلی نا تو دیکھیے یہ پھر بھول گئے اگر یہ اس سانپ کی نسل ثابت کر دیں تو چلو ہم مانیں کہ ان کے پاس قرآن کی آیت نہیں نبی کی حدیث نہیں کیا ہے جالی کیا لیکن یہ اپنی جعلی کیاسوں کو بھی ثابت نہیں کر سکتے تو دیکھیے وہ اونٹنی موزہ تھی یا نہیں تو انہوں نے رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسیح علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام کے اس ڈنڈے سے تشویش دی تو یہ جو کہا کہ وہ کھاتے تھے قرآن پاک نے تو صاف کرا ہے کہ یہ خیال یہ ہو رہا تھا یو خیالو یہ خیال ہو رہا تھا تو دیکھیے اب اس انداز میں انہوں نے جو یہ بیان کیا ہے کبھی شکاری کی مثال مفتی عمدہ کا دیتے ہیں کبھی ڈنڈے کی مثال یہ بیان کرتے ہیں لیکن ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے لوگوں کو مغالطہ دینے کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آیت پیش کرے جس میں ذات کی نبی ہو انہیں اللہ کے نبی کی یہ حدیث بھی یاد نہیں البیہ نہ تو المدئی ون یمین و علام ان کرا دعوی دلیل مدع کے ذمہ ہوا کرتی ہے مدعے یہ بنے تھے یا نہیں دیکھو یہ کس قسم کا مغالتا ہے آپ لوگ یہ کہیں گے کہ آج یہاں مناظرہ ہو رہا تھا اور سعید صاحب ڈنڈے سے اللہ کے نبی کو تجویز دے رہے تھے باہر جو لوگ کھڑے ہیں وہ ٹیپ نہ سنیں تو وہ کہیں گے کہ مناظرہ ہم نے دیکھا ہی تو ان کی نفی کی بات حجت ہوگی یا آپ کی دیکھنے والوں کی تو دیکھیے بات اس کی ذمہ دلیل ہوتی ہے جو کسی بات کا دعویٰ کرے مدعا یہ ہے یہ آئے پیش کرے آئے ٹیپ نہ سنیں تو وہ کہیں گے کہ مناظرہ ہم نے دیکھا ہی تو ان کی نبی کی بات اجت ہوگی یا آپ کی دیکھنے والوں کی تو دیکھیے بات اس کی ذمہ دلیل ہوتی ہے جو کسی بات کا دعویٰ کرے مدعا یہ ہے یہ آئے پیش کرے میں نے نور آیا مولی شریف شریف میں لائل پور سے آیا مانا یہ ہوا کہ پہلے لائل پور میں تھا ہے نا اللہ فرماتا ہے کدا کم اللہ نور حضور علیہ السلام وسلام اللہ کی طرف سے ایک نور آئے کو اللہ کی طرف سے نور آیا تو میرے دوستوں آنے سے پہلے وہاں نور تھے یا نہیں تھے نور تھے یا نہیں تھے اور پھر آپ نے کہا یہ حدیب ہلنا ہو من اتنا میرے دوستوں اور بزرگ روح المانی اٹھا کر دیکھو میں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا نور سے مراد بھی مصطفیٰ کی بات مفسرین نے دی ہے قرآن نے بھی اس لیے تو کہا وہ ماں اشارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے کا کچھ تک کہ نبی علیہ السلام کی بات کی طرف پھر بڑا شور بچایا جی وہ ہدایت کے نور ہے ہدایت کے نور ہے قرآن کہتا بدن نجم ہم یا تدون تاروں سے ہدایت حاصل کرتے تھے تارا نور ہے ہدایت بھی ملتی ہے بھی ہے کیا بات پھر میں نے تھا ساکب کی بات کوئی جواب نہیں آیا منیرا تھا جواب نہیں آیا رحمت اللہ علی آج پڑی تھی جواب نہیں آیا جا میرو ان اللہ تعالیٰ کھانا کا نورا نبی کا من میں ہی وہ حدیث پڑی تھی اس کا جواب نہیں آیا میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ نور اس سے بار آتے وغیرہ تھے ماتا میں نو رہی تم اس کا ہم اس بار میں نے آٹھ تقریروں کے نام لیے تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام وسلام کی نور مراد لیا ہے حضرت صاحب احبار میں حضرت اللہ سے کہا یہ نبی کریم کے نور کی مثال ہے ہے کا جواب نہیں آیا اللہ ہاں موری کا جواب نہیں آیا ہاں میرے دوستوں اور بزرگوں خانوی صاحب لکھتے ہیں خانوی صاحب لکھتے ہیں کہ عبد الرزاق نے اپنی صنعت کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ کا سدا ہو مجھ کو دیے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی آپ نے فرمایا یاد آ کرو اللہ تعالیٰ تو قبل اشیا ہے نورا نبی کمن نور ہی ہاں، ہاں۔ آپ کے مولانا خانوی صاحب نے حدیث نقل کی یہ حدیث پتر البردا کے اندر موجود ہے پھر میرے دوستوں اور بزرگوں آج سنیے بشر کی پدا ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے مستفیٰ تو پہلے موجود تھے حضرت مولانا خانوی صاحب بھی حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت عباس بن خاریا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں حق تعالی کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا آدم علیہ السلام حلود اپنے خمیر میں پڑے آدم علیہ السلام ابھی خمیر میں تھے مصطفیٰ خاتم النبیین ہو چکے تھے یہ حدیث بھی ہم نقل کرتے ہیں نہ مانو تمہارا پاپا نقل کر رہے اور سنو سنو میرے دوستوں اور بزرگوں میں ایک بات اور کاری صاحب کو واضح کر دوں انہوں نے پچھلی تقریر میں کوشش کی تھی عبارتیں پہ پڑھنے کی کہ دیکھو جی حضرت نے کہا میرا دین تو تو ان کا ہو گیا شریعت کے مغیر ہو گیا میرا دین تو میرے دوستوں اور بزرگوں خبر والا کیا پوچھے گا من ربوں کا آگے ماں ہوتا ہے اگر تیرا دین ہو سکتا ہے تو میرا دین نہیں ہو سکتا کیا بات دین تو وہی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں پھر میں یہ تشکیل کو رشید سے بھی پڑھ کے دکھا سکتا ہوں میں اسادہ کے سے بھی پڑھ کے دکھا سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں آج کمبا شریف کے اندر شکر ہے اللہ کا آپ سامنے تو آئے مصطفیٰ کی نورانیت کا مسئلہ سب سے واضح کر دوں پتا نہیں دوبارہ آپ لوگوں سے کہاں ملاقات ہو پہلے ہی دو سال بعد قابو آئے ہیں آج بھی جنوری ہے سن لو پچھلے سال جمعرات تھی آج پیر ہے میں کہا کہ تو جمعرات بھی ہماری پیر بھی ہے اس وقت بھی ہم جیتے تھے آج بھی انسان نہ ہم جیت رہے میرے دوستوں اور بزرگوں حضرت ابو ہرا سے روایت ہے یہ نے پوچھا کیا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں آپ ہمارے سرحد اور جسد کے درمیان تھے یعنی ان کے تن میں جان نہیں آئی تھی مستفا اس وقت کی نبی تھا اور جناب مولوی تھانوی صاحب لکھتے ہیں روایت کیا اس کو ترمتی نے اور حدیث کو حسن کہا اور پھر سنو سنو حضور تو پہلے نبی تھے اگر سات نہیں موجود تھی تو نبوت کس کو نہیں اور سنو سنو درہ منصور میں اس کی کی مضمون دس روایتیں موجود ہیں الحمد للہ کباب سلام اللہ عباد اب دیکھیے سعید صاحب نے بہلا والی آیت کو پھر یاد کیا اور یہ کہا کہ میں نے وہ آیت پڑھی وہ آیت پڑھی جتنی آیتیں انہوں نے پڑھی وہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نور ہدایت ہیں جب ان کو ہم مانتے ہیں ذات والی اس نے ایک بھی نہیں پڑھی اور مثال دی کہ میں لائل پور سے آیا ہوں کمبوڈی یہاں آیا ہوں پہلے میں لائل پور میں ہاں لال پور میں تھا اور یہاں آیا ہوں تو اس نے گویا اللہ کے نبی کو خدا تعالیٰ کی ذات کا ٹکڑا مان لیا کہ حضور پاک پہلے خدا میں تھے پہلے خدا میں تھے اور اس کے بعد آئے تو یہ مانا خود احمد رضا نے لکھا ہے کہ جو یہ کہے وہ کافر ہے اور یہ سلاط الصفا میں لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ متشاب ہاتھ میں سے ہے اب دیکھیں پرانے پاک کا یہ یا والی جو ہے تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے اس حدیث کے بارے میں آپ کو کیا ضرورت ہے دیکھیے اس حدیث کے بارے میں میں نے بار بار یہ کہا کہ اس کی صحیح سنگ پیش کر دو لیکن ابھی تک یہ چند پیش نہیں کر سکے نہ قیامت تک کر سکے اس کے بعد یہ کہا کہ میں نے جو یہ باتیں پیش کی ہیں ان میں اشارہ ہے ان میں عقائد کے مسئلے گونگوں کے اشاروں سے تو نہیں سمجھایا جاتے یہ مان گیا ہے حضرت کا بچر ہونا اشارہ نہیں سری ہے اور اس آیت میں اور کوئی تعویل بھی نہیں چلتی اور اب دیکھیے جہاں سے چلے تھے وہاں خود اب انکار کر رہے ہیں چلے یہاں سے تھے تحریر میں کہ جو حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے اور اب کہہ دیا کہ بشریت آدم علیہ السلام سے پہلے شروع ہے تو جو پہلے ہو وہ بشر ہوتا ہے نہیں ہوتا نا تو دیکھیے اب خود اس جیمن میں بشریت کا انکار کر کے اپنے دعوے سے کافر ہو گئے دو سال کے بعد یہ یہاں سے پھر انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ آدم فرماتے ہیں میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب ابھی آدم علیہ السلام جو ہے ان کا خمیر بھی نہیں بنا تھا تو اس حدیث کی بھی پہلے صحیح سند پیش کریں ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بھی مطلب سمجھائیں کہ حضرت اس وقت خاتم النبیین تھے تو آدم علیہ السلام سے لے کر جو جتنے نبی بعد میں آئے ان کا بعد میں آنا قطب موت کے خلاف ہے یا نہیں کیونکہ جب اس وقت آ حضرت کی ذات خاتم النبیین تھی ان کے نزدیک تو خاتم النبیین کے بعد آدم علیہ السلام دنیا میں آ سکتے تھے نو علیہ السلام آ سکتے تھے اس لیے یہ ایسی احادیث کی طرف بھاگ رہے ہیں جن کے بارے میں نے رضا نے انہیں روکا تھا کہ خبردار آیات قرآن کے مقابلے میں احاد صحیح ہو وہ بھی پیش ہے نہ کرنا اور یہ بھی کہا تھا بعد جو حال بدمست بعد جاہل ایسے بدمست ہوتے ہیں جو آیات قطعیات کے مقابلے میں پیش کیا کرتے ہیں آکام شریعت میں مولوی احمد رضا نے کہا تھا کہ خبردار میری بات جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا کبھی متشابہات پیش نہ کرنا اور دیکھیے پہلی تقریر میں چونکہ انہوں نے ادب کو مغارت کے لیے کہا تھا نا اس کے بعد اس عبارت کو نہیں چھوڑا تینوں شریعت والی وسیعت کو کیونکہ انہوں نے خود مانا تھا کہ ادب ہمیشہ مغارت کے لیے آتا ہے اس لیے میں اسی کو مان کر اس کال کو ترجیح دے رہا ہوں اب سوچا کہ ادب والی بات شاید لوگوں کو بھول گئی ہوگی ہاں۔ تو اب یہ کہا کیا قبر میں یہی پوچھا جائے گا کہ بھائی تو محتل المکان اتباع شریعت کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت کا دین مطلب کتابوں والا بھی مانتے تھے یا نہیں یہ سوال ہوگا کہیں قبر میں تو دیکھیے یہاں تو اتفارت کے لیے ہے اور وہ میں نے بتایا تھا اعلیٰ حضرت کا دین نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ حنفی میں ہے وہ تو ہے اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں تو اس لیے یہ جو انہوں نے اب بیان کیا یہ غلط بات ہے کتاب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی طرف یہ نور آیا تو انہوں نے حضور کے نور کو اللہ کا ٹکڑا مانا بوکاری صاحب سنا نہیں تھا میں نے کہا میں پور سے آیا تو میرے آنے سے میں پور کا ٹکڑا بن آپ کہا تھا بات تھوڑی بات تو کی نا کہ حضور علیہ سلاطو و سلام فرماتے ہیں میں اس وقت خاتم النبیین ہو چکا تھا علیہ السلام کا حدیث تیار نہیں ہوا تو اگر حضور اس وقت خاتم النبیین تھے تو بعد انبیاء کیوں آئے اس سے تو ختم نبوت کا انکار مغل ہوتا ہے آپ نے یہ تقریر دل پذیر فرمائی کاش آپ نے نصر الطیب اپنے بابا جی خانوی صاحب کو سرو صاحب اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں اگر کسی کو شبہ ہو کہ اس وقت ختم نبوت کے ثبوت بلکہ خود نبوت ہی کے ثبوت کے کیا مانا کیونکہ نبوت آپ کو چالیس سال کی عمر میں تا ہوئی اور چونکہ آپ سب انبیاء کے بعد میں مبوس ہوئے اس لیے ختم نبوت کا حکم کیا گیا سو یہ وسط تو خود تخر کو مقتبی ہے جواب یہ ہے کہ یہ تخر مرتبہ ظہور میں ہے مرتبہ ثبوت میں نہیں جیسے کسی کو تحصیل داری کا ہوتا آج مل جائے تنخواہ بھی آج ہی سے چلنے لگے مگر ظہور ہوگا کسی تحصیل میں بھیجے جانے کے بعد مصطفیٰ کو ختم نبوت کا ہوگا اس وقت مل چکا تھا السلام کا بھی پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا تنخواہ حضور کا ہوگا بن چکا تھا حضور سے چل رہا تھا ظہور ختم نبوت کا سیدہ حاملہ کے بطن سے آنے کے بعد سنا میرے دوستوں اور بزرگوں آپ نے پھر حضور علیہ السلام کی اس وقت ذات بھی تھی خاتم النبیین ہو چکا تھا ذات کی پتی سنو سنو جاتی بھی اس سے ہدایت ملتی ہے حضور علیہ سلاد السلام کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا کبھی آپ نے گنگوری صاحب کا خدا کے لیے وہ رسالہ پڑا ہوتا ہوں انداز السلوک حق تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرما دیا اور متبادر احادیث کے ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نور کے سوا تمام اجسام سایا رکھتے ہیں امداد السلوک اب بتائیے اگر نور نہیں تھی تو مصطفیٰ کا آپ حق تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرما دیا اور مطلع احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نہیں رکھتے تھے اور یہ واضح ہے کے نور کے سوا تمام اجسام سایہ رکھتے ہیں امداد السلوک سامنے موجود ہے سنو سنو شیخ محقق صاحب الحق محدث سے دہلوی جن کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں وہ فرماتے ہیں نہ بود مر آ حضرت نہ کھایا نہ کر آفتاب نہ در کمر مصطفیٰ کا کھایا نہ تھا حضور چاند میں چلتے سایا نہ ہوتا سورج میں چلتے سایا دار لوگ جو بند دکھا دو بتا بند میں مفتی شفی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جب وہ حدیث تو بتا دیجیے جس میں لکھا ہے کہ حضور نے حس طرح تو وہ سلام کا کھایا تھا مفتی شفی صاحب نے حدیث لکھی اور یہ کہہ دیا کہ حضور نے السلام کا کھایا تفصیل مبارک اٹھاؤ حضرت عثمان کہتے ہیں ان اللہ ما دل نہ کھانے لگتے ہوا کرنے والا دل فلما لم لم من من القدم القدم على على يمكن يمكن احد احد كيف کا محادم سے مبارک ہے حضرت عثمان نے کہا آقا اللہ نے تو آپ کا سایہ نہیں بنایا آپ کے سائے پر کسی کا قدم نہ پڑتا جب مصطفیٰ کا سایہ نہ تھا معلوم ہوا مصطفیٰ کی حضور بسر بن کے آئے حضور کی بات تھی اور سنا میرے دوستوں اور بزرگوں امام جلال الدین سیوتی نے سسائے کے کمرہ میں آ حضرت یہ فتوا دار کی بند کی عبارت ہے انہوں نے حدیث سے ثابت کیا مفتی شفیع صاحب نے کہ نبی علیہ سرات وسلام کا سایہ نہ تھا میرے دوستوں اور بزرگوں اس حدیث کا میں نے جواب دے دیا آپ نے جواب نہیں دیا اس حدیث کا مہاری متنظیر میں حدیث ہے حضور نے فرمایا انا بل النبی کی نسل خلق کے باہر الحمد للہ وقفار سلام اللہ عباد الفا میرے دوست اور بزرگوں میں نے مولانا سے پوچھا تھا کہ خاتم النبی ان کا پھر مفہوم کیا ہے تو مولانا نے یہ فرمایا کہ تیرے بابا اشرف علی خان جی نے یہ لکھا ہے اللہ کا یہ شکر ہے کہ علم کی کوئی بات انہیں ملتی ہے تو ہمارے گھر سے ہی ملتی ہے نہ یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہمارے گھر کے کتنے محتاج ہیں اور چونکہ انہوں نے رضا کو چھوڑ رکھا ہے انہوں نے بار بار انہیں کہا تھا کہ متشابہات قتلیات کے مقابلے میں پیش نہ کرنا لیکن یہ اب تھانوی صاحب کو مار رہا ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اخبار یہ آپ کا درمیان میں بولنے کا حق نہیں آپ بیٹھ ہے ہم تو بچے تمہارا ہر وقت یہ جو نے یہ بات یہ جو اس نے یہ بات نہیں ہے سنیے نے اس ساری تقریب میں یہ زور لگایا کہ نور کا سایہ